ہشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد اور وانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے تو ذی الحج کا چاند نکلنے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ حج کا باندھ لے اور اگر کوئی عمرے کا باندھنا چاہتا ہے تو وہ عمرے کا باندھ لے اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم میں بعض نے تو عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا احرام باندھا میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا لیکن عرفہ کا دن آیا تو میں اس وقت حائزہ تھی چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول دے اور اس میں کنگاہ کر لے پھر حج کا احرام باندھ لینا میں نے ایسا ہی کیا جب محسب کے قیام کے رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو میرے ساتھ تنائم بھیجا وہاں سے میں نے عمرے کا احرام اپنے اس عمرے کے بدلے میں باندھا جس کو توڑ ڈالا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو تراسی